لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا يوم الحديبية ألف وأربمائة فبايعناه وعمر, وعمر واخذ يده تحت الشجرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام خزان سے ڈرنے والا ہوں نہ فصل گل کا عادی ہوں خزاں سے ڈرنے والا ہوں نہ فصل گل کا عادی ہوں نبی یوسیف کے لشکر کا نوکر ہوں جہادی ہوں در مسعود اظہر سے میری نسبت پرانی ہے در مسعود اظہر سے میری نسبت پرانی ہے میں خاکہ کا جیش محمد کا منادی ہوں منادی ہوں میرے انتہائی واجب الاحترام اکابر علماء کرام اور مرکز عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہما میں دور دراز سے تشریف لائے ہوئے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر نوجوانوں مجھے آج اس عظیم الشان میں جس موضوع پر لب کشیف لب کشیف کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ہے و اسباق عزیزان من سب سے پہلے سب سے پہلے موضوع کے شروع میں لفظ غزوہ ہے میں آپ حضرات کو بتاتا چلو کہ غزوہ کسے کہتے ہیں کہ جس جنگ میں خود آ کے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اسے غزوہ کہتے ہیں آگے لفظ ہدے بیا ہے حدیبیہ بیا کی وجہ کیا ہے حدیبیہ بیا ایک کنویں کا نام ہے جس کے متصل ایک گاؤں آباد ہے جو اسی نام سے مشہور ہے ہاں ہاں جی من یہ گاؤں مکہ سے نو مل کے فاصلے پر ہے اس غزوے کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب مبارک ہے اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام اور السلاۃ وسلام کا خواب قطع اور یقینی ہوتا ہے تو مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ امن و امان صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور عمرہ ادا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا صحابہ کرام بیت اللہ بیت اللہ جانے اور بیت اللہ جانے کے ایسے مشتاق تھے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے منہ سے یہ بات سنی تو سب نے تیاری شروع کر دی ہاں عزیز عالمن صحابہ کرام نے جس وقت تیاری فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی اور آپ کے سامنے بڑا مجمع تیار ہو گیا تو آپ ابن کے ساتھ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرما لیا اور صحابہ نے بھی ارادہ فرما لیا آپ کے ساتھ صحابہ بھی چل رہے ہیں وہ آپ علیہ السلام حدیبیہ میں پہنچتے ہیں وہاں جا کر کفار کو مخبری ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو صحابہ کرام کو روکنے کے لیے خالد بن ولید کی سرکردگی میں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کرام کو روکنے کے لیے قرآن غمیم کے مقام پر بھیج دیا انہوں نے مقام بلدہ پر اپنے پڑوں ڈال دیا اور سب نے جنگ عہد کر دیا ہاں ہاں عزیز جانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار کی جنگ کا تیاری کا علم ہوا تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ آپ کفار کے ساتھ ہم قتال کریں یا بے طلعہ کی طرف بڑھے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں اس مقصد کو پورا کریں اگر ہمارے خلاف کفار رکاوٹ بنے گے تو ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے اگر بیان کریں گے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراشہ بن امیہ کو مکہ کے سرداروں کی طرف بھیجتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور انہوں نے خراش بن امیہ کے اونٹ کو ذبح کر دیا جس کا نام سالت تھا اور خراش بن امیہ کے قتل کے درپے ہوئے اور عمرہ حفشے نے بچا لیا وہ عزیزان من جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پوچھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جا کر قریش مکہ کو ہمارے آنے کا مقصد بتا سکے ہاں عزیزان امن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے میں نہیں جاتا کیونکہ میرے میری دشمن مکے والوں سے بھی زیادہ ہے ہاں، آج انہی کی کی وجہ سے اللہ عثمان رضی عنہ کو مکہ ہاں، ہاں، مکہ کے کے سرداروں سرداروں طرف بھیجا کیا نے اور مشرقین مکہ نے حضرت حضرت عثمان عثمان کو ہے ادھر مسلمان کی شہادت کی خبر پھیل جاتی ہے خبر پھیلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں اس وقت میں میں میں اس وقت وقت تک مدینہ نہیں رہوں گا جس حضرت عثمان سلمان کمی عبد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدر آنے نال مشرکین سے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج بھی کفار کے قید خانوں میں ماں اور بینے قید قید ہیں یہ تو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدلہ لینے کے لیے یہ تمام سے بیت لی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی یہی بتاتی ہے اور اللہ رب العزت نے ان بیت کرنے والوں کے مقابلے نہیں فرمایا لقد رسل اللہ عن المؤمنین از باہیون کا تحت الشجرہ آخر میں اتنا ہی کہوں گا اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گمت پر تو شاہیر ہے بسیرہ کر چٹانوں پر وما علینا الا البلاغ المبین